بات ہے فطری طور پر ہر انسان کامیاب زندگی چاہتا ہے اور اسی کامیاب زندگی کے حصول کے لیے وہ دن رات محنت و کوشش میں لگا ہوا ہے اللہ رب العزت اس بات کو بہت صاف انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ نیک عمل کرے تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے اس سے معلوم ہوا کہ ہماری کامیابی کا مدار ہمارے اعمال کے اوپر ہے اعمال اچھے ہوں گے تو زندگی کامیاب ہوگی اعمال بگڑ جائیں گے تو زندگی ناکام ہوگی اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ سوال پوچھنے ہیں کہ آخر ہماری پریشانیاں دور ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے ہمارے اندر سے یہ برائیاں کیوں نہیں نکل رہی ہم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے تو پانچ بنیادی باتیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں ناکامیاں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آج بتانے کا ارادہ ہے آپ یوں سمجھیں کہ سو باتوں کی ایک بار یہ پانچ باتیں اگر ہم اپنے اندر سے ٹھیک کر لیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے یہ وہ پانچ غلطیاں ہیں جو اکثر و بیشتر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یہ چند بنیادی باتیں ہیں تفصیل تو بہت ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس بنیاد کو ٹھیک کر لیں تو ہماری زندگی کی ترتیب درست ہو جائے آج کل کے نوجوان بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی مختصر سی نصیحت کر دے تو دل میں بات آئی کہ آج پانچ باتیں ایسی آپ کے سامنے کھولی جائیں کہ اگر آپ کو کبھی کہیں نصیحت کرنی پڑے تو یہ پانچ باتیں گویا پوری زندگی کا ہوگی وہ کون سی کوتاحیاں ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا پا رہے ان میں سب سے پہلی کوتاحی کہ ہم اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے شاید ہمارے نوجوانوں نے علم پہ عمل کو علماء کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے اور ہر آدمی اس کا مکلف ہے مکلف ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے ہمارا یوں سمجھ لینا کہ عالم علم پر عمل نہیں کرتے یہ عذر لنگ کی معنی ہے قیامت کے دن ہر بندے سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا تو سوال تو ہر بندے سے ہوگا آج ہم اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے اس میں فقط دین ہی کی بات نہیں دنیا کے معاملے میں بھی چھوٹی سی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ جس نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے تو گویا اس نے اعلی تعلیم حاصل کی ہے دنیاوی اعتبار سے وہ اگر گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور سامنے ریلوے فاٹک جو ہے وہ بند ہے اور کچھ گاڑیاں لائن میں کھڑی ہوئی ہیں اب اس کو معلوم ہے کہ جب تک ریل گاڑی گزر نہیں جائے گی ٹریفک نہیں کھلے گی لیکن یہ کھڑی گاڑیوں کی لائن چھوڑ کر آنے والی لین کے اوپر آگے جا کر گاڑی کھڑی کر دے اس کی اعلی تعلیم نے اس کو کیا فائدہ دیا یہ نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں ہے اس کو پتہ ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ جب تک دونوں طرف کی ٹریفک نہیں چلے گی تب تک میری گاڑی بھی آگے نہیں جائے گی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب فاٹک کھلتا ہے تو ادھر بھی دونوں طرف گاڑیاں ادھر بھی دونوں طرف گاڑیاں اب ہارن بج رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو غصے کی نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے ہمارے اندر اتنی پیشنس بھی نہیں کہ ہم اسی لائن میں ایک جگہ کھڑے ہو جائیں کہ فاٹک بلے گا اور ٹریفک چلے گی تو ہم بھی چل گے اب دیکھیے علم پر عمل ہمارا کتنا کمزور ہوا کہ جاننے کے باوجود ہم مسئلے کو الجھا رہے ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ میں تو ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ کوئی حد نہیں یعنی اچھا بھلا سمجھدار بندہ جو اپنے دفتر میں افسر کہلاتا ہے تو ریڈ لائٹ کو کراس کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھتا حالانکہ یہ اصول اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آدمی خود بھی آسانی میں رہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنے مگر کوشش یہ ہوتی ہے بس ہم چلتے رہے سامنے ریڈ لائٹ آ گئی اور اسی طرف کی ٹریفک چل رہی ہے اور دوسرے کھڑے ہیں تماشا بنا ہوا کس لیے کہ ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے ہم ایک چیز کو جانتے تو ہیں اچھی مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تو اس علم کو فقط طلباء اور علماء کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے ہر بندہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھے میں اپنے علم پہ کتنا عمل کر سکوں کتنے نوجوان ہیں جن کو معلوم ہے کہ غیر کی عزت کی طرف نظر اٹھانا یہ بری بات ہے اور وہ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کے گھر کی عورتوں کی طرف کوئی بری نظر اٹھائے لیکن جہاں اپنا معاملہ آتا ہے وہاں ٹیلی فون پہ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں میسج بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں گھنٹوں کسی کے خاطر وقت بھی صرف کیا جا رہا ہوتا ہے کو پتہ ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں لگا ہوا مرد بھی عورت بھی جانتے ہوئے کہ یہ ایک بری بات ہے نفس کی خواہش کے پیچھے ہم اس برائی کو کر رہے ہیں وہی مسئلہ جب اپنے اوپر آتا ہے تو برا سمجھتے ہیں لیکن جب دوسرے کی عزت کا مسئلہ تو بری نظر اٹھ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے آج کون نوجوان ہے کہ جس کو پتہ نہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے برداری کرنی چاہیے ان کو دنیا کے اندر سکھ پہنچانا چاہیے لیکن کتنے نوجوان ہیں جو باپ اور ماں کی بات مانتے ماں اور باپ عام طور پر اگر بچوں کو کسی بات پہ روکتے ہیں ٹوکتے ہیں تو انہی کے فائدے کی خاطر مگر آنکھوں پہ ایسی پٹی بندی ہوتی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اپنے دوست کے ساتھ بائک پہ جانا ہے باپ ہی منع کرتا ہے بیٹا یہ اچھا بچہ نہیں ہے یہ پڑھتا بھی نہیں کوئی کام بھی نہیں کرتا سارا دن فارغ رہتا ہے تمہاری دوستی اس کے ساتھ اچھی نہیں مگر باپ کی بات ہم ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال پھر اسی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں جانتے بوجھتے ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں ہم گڑے میں گر رہے ہوتے ہیں تو علم پر عمل نہ کرنا یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے کتنی اچھی چیزوں کو ہم جانتے ہیں عمل نہیں کرتے کس کو پتہ نہیں ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ سے بچنا چاہیے اور آج سو میں سے شاید ہی دو چار ہوں گے جو سچ بولتے ہوں گے ماشاء اللہ وگرنا اب تو آدت جھوٹ بولتے ہیں اور کئی دفعہ جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے یعنی اتنا جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی رانگ اسٹیٹمنٹ اور شیطان نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آج کے زمانے میں اس کا نیا خوبصورت نام رکھ دیا اس کا نام اس نے رکھ دیا بہانا کہ جھوٹ کے نام سے تو بندہ ذرا فیل کرتا ہے نا میں جرم کر رہا ہوں تو بہانے کے نام سے یہ بھی نہیں فیلنگ ہوتی بی کہتی ہے بس میں نے بہانہ کر دیا بچہ کہتے ہیں میں نے بس ابو کے سامنے بہانہ کر دیا ماتحت کہتا ہے میں نے افسر کے سامنے بہانہ کر یہ بہانہ کیا حقیقت میں تو جھوٹ ہے تو آج جھوٹ کی وہ نفرت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے چنانچہ انسان ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتا کسی پر کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے اس طرح آپس میں ہر چیز مکس اپ ہوئی پڑی ہے کا کہو تو مسلمانوں کا لیکن اگر عمل دیکھو تو یہ موٹی موٹی باتیں بھی کہیں نظر نہیں آتی اللہ ماشاء اللہ کس کو پتہ نہیں کہ خیر خائی کرنی چاہیے دوسروں کی مگر یہ تو ہر کوئی کہے گا کہ میرے ساتھ لوگ خیر خائی کرے میں کتنی خیر خواہی کرتا ہوں اس کی طرف دھیان تو سوچ ہماری آج ڈفرینٹ ہو چکی ہے ہم علم پہ عمل نہیں کر پا رہے ایک وقت تھا جب کہ مسلمان کی سوچ کچھ اور ہوا تھی تو ایک ڈفرینٹ بندہ ہوتا تھا جس زمانے میں ہم مسلمان تھے صحیح معنوں میں ذرا اس کی ایک تو باتیں سنا دیں کہ ہمارے اندر کتنی اچھائی تھی خیر خاہی تھی ایک نوجوان قصبے حلال کے لیے کسی دوسرے شہر گیا ایک دن چھٹی تھی تو اس نے سوچا چلو میں آج شکار کرتا ہوں تو پرندوں کا شکار کرنے کے لیے وہ نکلا اللہ تعالیٰ کی شان کے اس نے ایک پرندے کی طرف جو تیر پھینکا تو نشانہ خطا ہوا اور وہ تیر آگے ایک عیسائی لڑکا جو کھیل رہا تھا اس کو جا کر لگا اور لڑکے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی یہ بھاگا کہ میں بچے کو اٹھاؤں اتنے میں والدین بھی آ گئے اس نے بتایا کہ جی میں نے ارادن تو ایسا نہیں کیا لیکن میرا نشانہ خطا گیا اور آگے یہ تھا تو اس کو لگ گیا اس بچے کے رشتہ داروں نے اس کے والدین سے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اس نے انٹینشنلی کیا ہے یا نہیں کیا انہوں نے کہا جی اس پہ مقدمہ کرو اور جو قاضی ہے نا وہ مسلمان ہے لہذا ہمیں انصاف ملے گا جو حقیقت ہوگی وہ کھل جائے گی چنانچہ کیا ہوا کہ مقدمہ کر دیا نوجوان کو جب پیش کیا گیا تو قاضی نے پوچھا کہ کیا ایسا واقعہ ہوا اس نے کہا جی ہوا تو بھئی دو طریقے ہیں یا تو اس کے وہ رسا کو راضی کر لو اور اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر ان النفس نفس جان کے بدلے جان تمہیں پھانسی چڑھائیں گے اب اس بچے کے ماں باپ کسی صورت راضی ہو ہی نہیں رہے تھے چنانچہ قاضی نے فیصلہ کیا کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے اور اگلے جمعے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب سزائیں دی جائیں گی تو اس کی بھی سزا کا فیصلہ سنا دیا جائے یہ نوجوان مسلمان جیل میں آ گیا جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا وہ عیسائی تھا اس نوجوان نے اس سے رابطہ کیا اور کہنے لگا جی میں مسلمان ہوں مجھ سے یہ یہ معاملہ ہو گیا اور میرے پیچھے بچے ہیں خاندان ہے ان کو پتہ ہی نہیں اگر آپ مجھے اپنی ذمہ داری پر ریلیز کر دیں تو جمعے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا میں مسلمان ہوں عیسائیوں کے دل میں مسلمانوں کی وعدہ نبھانے کی اتنی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ عیسائی اس کو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے تم چلے جاؤ آ جانا اس نے قتل کے مجرم کو جیل سے نکال دیا ادھر جمعہ کی نماز ہوئی قاضی صاحب نے بلایا کہ فلاں بندہ کہاں جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی کہ میں نے اسے بھیجا تھا اپنی ذمہ داری پہ ابھی تک آیا نہیں قاضی نے کہا ٹھیک ہے باقی مقدمات نمٹنے تک ہم ویٹ کریں گے اور اگر اس وقت تک بھی وہ نہ آیا تو بچے کے بدلے میں ہم آپ کو پھانسی دیں گے کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑا ہے اب وہ عیسائی اور پریشان کہ بچہ بھی ہمارا مرا اور اب افسر بھی ہمارا پھانسی چلے اس طرح قاضی دوسرے مقدمے سمیٹنے میں لگ گیا جب آخری بندہ نمٹ گیا تو قاضی نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا جی آپ آئیں ہم یہ حد آپ پہ قائم کریں اس کے چہرے کے اوپر کوئی پریشانی نہیں تھی وہ قاضی کے قریب آ گیا لوگ حیران تھے کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے اتنے میں کسی نے کہا جی تھوڑا انتظار کریں دور سے کوئی آتا نظر آ رہا ہے قاضی نے کہا چند منٹ ویٹ کرتے ہیں چنانچہ چند منٹ کے اندر وہی نوجوان دوڑتا ہوا آیا پسینے میں شراب ہو آ کر اس نے پہلے اس جیل سپرنٹ سے ایکسکیوز کیا کہنے لگا کہ میرے راستے میں ایک دریا تھا اور مجھے تیرنا نہیں آتا تھا مجھے کشتی کے انتظار میں دیر ہو گئی اور میں ڈیلے ہو گیا اپنے ٹائم سے ورنہ میں وقت سے پہلے پہنچ جاتا بہرحال میں آ گیا ہوں اور میں حاضر ہوں جب اس نوجوان کی ایفائے عہد کی یہ بات ان عیسائیوں نے دیکھی تو اس کے ورثا نے کہا قاضی سے کہ قاضی صاحب اس نوجوان نے اگر عہد کو پورا کرنے کی یہ مثال پیش کر دی ہے تو ہم آپ کے سامنے دو باتیں کرتے ہیں ایک تو بچے کے قتل کا مقدمہ واپس لیتے ہیں اور دوسرا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں ایک وہ وقت ہمارے عملوں کو دیکھ کے کافر مسلمان ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ مسلمان ہماری سوچ بلند تھی دہلی کی جامع مسجد ذرا اونچی بنی ہوئی ہے لینتھ اونچا ہے اس کا کئی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے ایک فرنگی جس کا تعلق عمارت کے بنانے سے تھا بلڈنگ سے تھا آرکیٹیکٹ سے تھا اس کو کسی نے بتایا کہ جی اس مسجد میں فلاں قسم کا کام بہت خوبصورت ہوا ہوا ہے تو وہ چھٹی کے دن دیکھنے کے لیے آیا جب اس نے مسجد میں جانے کے لیے سیڑھیاں عبور کرنی شروع کی تو ایک ہینڈی کیپ فقیر اس کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور اسے کہنے لگا جی میں محتاج ہوں تو مجھے کچھ دیجئے اس نے جیب سے اپنا ویلٹ نکالا اور اس کو کچھ دے دیا مسجد میں گیا تو مسجد کا کام اس کو بڑا پسند آیا بہت پسند آیا اس نے گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے تو اتنا اچھا کام دیکھا ہے وہ بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتی تھی آرکیٹیکٹ سے اس نے کہا کہ اگلے ویک مجھے بھی لے کے جائیں میں بھی وہ دیکھوں گی کام اس طرح اس آدمی کو محسوس ہوا کہ اس کا جو بٹوا تھا نا وہ کہیں گم ہو گئے اچھے بلے پیسے تھے نقدی تھی یاد بھی نہیں تھا کہاں گرا اگلے ہفتے یہ آدمی اپنی بیوی کو لے کے مسجد دکھانے کے لیے آیا جب سیڑھیاں چڑھنے لگا وہی فقیر پچھلے ہفتے والا وہ اس کو دور سے دیکھتا ہے اور تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہے اس نے سوچا کہ یہ فقیر آج مجھ سے پھر کچھ مانگے گا مگر یہ حیران ہوا کہ جب وہ فقیر قریب ہوا تو اس نے اپنے اس جولی میں سے وہ بٹوا نکالا اور کہنے لگا جی پچھلی مرتبہ جب آپ آئے تھے تو آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش تو کی آپ چلے گئے یہ آپ لے لیجیے جب اس نے دیکھا تو اس کی پوری نقدی اندر انٹیکٹ موجود اسے بڑی حیرت ہوئی کہنے لگا کہ بھائی تم ایک ایک پیسے کے محتاج مانگتے ہو سائل ہو فقیر ہو اور اس میں تو سینکڑوں روپے موجود تھے تم نے یہ لے کیوں نہ لیا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہارے پاس ہے تو یہ بات سن کر وہ فقیر کہنے لگا کہ ہاں خیال تو میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ میں یہ بٹوا لے لوں لیکن پھر ایک اور خیال آیا کہ میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا اس نے کہا جی وہ کون سا خیال آیا کہنے لگا مجھے یہ خیال آیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اگر میں نے آپ کے اس بٹوے کو چوری کر لیا ایسا نہ ہو قیامت کے دن آپ کے نبی علیہ السلام میرے پیغمبر اسلام کو گلا دے کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کا مال چرا لیا تھا تو میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو یہ بات سن کیا بیوٹی ہے سوچ یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے ایک بڑے میاں حد کے موقع پہ مینا میں جا رہے ہیں ایک نوجوان آیا اور ان کے ہاتھ سے اس نے ان کا پرس چھینا اور بھاگ گیا اللہ کی شان کے جب ذرا آگے گیا تو اس کی آنکھوں کی بینائی دائر ہو گئی کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے بندہ بیٹھا ہوا اٹھے نا تو آنکھوں میں اندھیرا تو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ اچانک بندے کا ویژن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے جب اس کی بینائی چلی گئی تو اس نے رونا شروع کر دیا کہنے لگا کہ میں نے ایک بوڑھے کا پرس چھینا ہے لگتا ہے اس نے کوئی بدوا دی جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی مجھے اس کے پاس لے جاؤ میں اس سے معافی مانگ لوگ اس جگہ لے کے آئے وہاں ایک حجام تھا اس سے پوچھا جی وہ بڑے میاں کب ملیں گے اس نے کہا جی وہ پانچ نمازوں کے لیے آتے ہیں آپ ویٹ کریں جب وہ یہاں آئیں گے میں نشاندہی کر دوں گا کچھ دیر کے بعد بڑے میاں وہاں سے گزرنے لگے اس نے بتایا جی کہ یہ بڑے میاں ہیں نوجوان کو بتایا گیا تو نوجوان معافی مانگنے لگا پاؤں پکڑ لیے مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہوئی میں نے بلنڈر کو مٹ کر لیا میری آنکھیں میری نابین میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی لگتا ہے آپ کی بد دعا لگ گئی وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں نے تو بد دعا نہیں دی نہیں آپ کی بد دعا لگی ہے اور بینائی چلی گئی آپ معاف کر دیں وہ کہنے لگے میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا جب بڑے میاں نے یعنی یہ بات کہی تو لوگ بڑے حیران ہو گئے کہنے لگے اچھا یہ آپ کا سب مال و منال لے کے بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو معاف کر دیا تھا وہ کہنے لگے ہاں مجھے خیال آیا تھا جس پر میں نے اس بچے کو معاف کر کیا خیال آیا تھا کہنے لگا کہ ایک حدیث پاک میں نے علماء سے سنی کہ نبی علیہ السلام اسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا جب تک میرے آخری امتی کا بھی حساب نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا یہ خیال میرے دل میں آیا کہ یہ نوجوان میرا پرس لے کے بھاگا اگر میں نے اس کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر مقدمے کے فیصلے میں لگے گی اتنی دیر میرے محبوب کو جنت میں جانے میں ہوگی میں نے معاف کر دیا نہ مقدمہ پیش ہو نہ میری وجہ سے میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر آج اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنے گھروں میں جھگڑے کریں گے ہم الجھیں گے کسی سے چھوٹی چھوٹی نکمی باتوں کا بتنگڑ بنا رہے اپنی جد کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے خود بھی تنگ ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بنتی اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں تو سب سے پہلی خطا اور غلطی جو آج ہماری زندگیوں میں ہے وہ یہ کہ ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جان رہے ہوتے ہیں اپنی نفسانیت کی وجہ سے خود سری کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہم جانتے ہیں ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں لیکن خوش ہوتے ہیں عورتیں آپس میں بات کرتی ہیں میں نے پھر ایسی بات کی بس جلتی رہی ہوگی یعنی دوسرے کا دل جلانے کے لیے بات کی کتنی عجیب بات ہے بجائے اس کے کہ ہم دوسرے بندے کو راحت پہنچائیں ہم اس کو دکھ پہنچائیں ہم لوگ ایک مرتبہ دیہات میں گئے اسکول کا زمانہ تھا عمر یہی کوئی سات آٹھ سال کی تھی ہمارے کلاس فیلو نے ہمیں دعوت دی جی کہ آپ آئیں آپ کو دیہات دکھاتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ گندم کسی پودے پہ لگتی ہے یا درخت پہ لگتی ہے تو ہم نے بھی خوشی خوشی اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم جا کے دیہات دیکھیں گے جب اس کے ساتھ گئے تو اس نے ہمیں کھیت دکھائے تو ہم نے کھیت میں دیکھا کہ ادھر بھی نجاست کا ڈھیر لگا ہوا ہے گوبر ہے ادھر بھی ڈھیر لگا ہوا ہے ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا تو بڑی پریشانی ہوئی گوبر ہے اور انہوں نے اس کے ڈھیر ڈھیر بنا کے رکھے ہوئے ہم نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ گوبر کے ڈھیر کیوں اس نے کہا کسان سے پوچھو جب کسان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ تمہاری نظر میں تو یہ گوبر ہے نجاست ہے گندگی ہے تم شہری بچے ہو ہماری نظر میں یہ فرٹیلائزر ہے جب ہم اس کو اپنے کھیت میں ڈالتے ہیں نا تو یہ اس کھیت کے اندر فائدہ پہنچاتا ہے سبزی اچھی ہوتی ہے فصل اچھی بن جاتی ہے وہ بچپن کا زمانہ تھا کوئی بات پراپر اس وقت تو سمجھ میں نہ آئی اب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اے انسان جسے ہم گندگی کہتے ہیں بدبودار سمجھتے ہیں نجاست ناپاک سمجھتے ہیں اس گندگی کو اگر کھیت میں ڈالا گیا تو گندگی نے کھیت کو فائدہ پہنچا دیا تو ایک انسان مسلمان ہو کر اگر اپنے ساتھ والے کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو گندگی اور نجاست سے بھی گیا گزرا تو آج کی بنیادی وجہ یہی ہے ہم اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے اور قیامت کے دن یہی سب سے پہلا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا اب اس کے لیے عالم کو ہونا ضروری نہیں کہ علماء سے پوچھیں گے نہیں ہر بندے سے پوچھیں گے اور یہی نہیں کہ مردوں سے پوچھیں گے عورت سے بھی پوچھیں گے تو ہم اپنے من میں اپنے آپ سے یہ کوشچن آج سے کرنا شروع کر دیں کہ ایک وقت آئے گا یہ کوشچن قیامت کے دن اللہ ہر العزت پوچھیں گے کیا اس کسوٹی کے اوپر ہم پورے اتر رہے ہیں آج سے محاسبہ شروع کر دیں گے تو زندگی آسان ہو جائے آپ کا دل آپ کو بتائے گا کبھی اگر اپنی حقیقت معلوم کرنا چاہے نا تو اپنے دل سے گواہی لیں دل وہ گواہ ہے جو ہمیشہ سچی بات بتاتا ہے کبھی رشوت قبول نہیں کرتا صاف پکچر دکھا دیتے میاں تم اتنے پانی میں ہو لوگوں کے سامنے ہم جو مرضی بنے پھریں لوگوں کے سامنے جو مرضی چہرہ سجائے پھریں بلیل انسان والا نفسی ہی بسیرا ولو القا معاذی انسان کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے دوسروں کے سامنے بے شک ادھر پیش کرتا پھر تو سب سے پہلی غلطی جو آج ہماری تنزلی اور گراوٹ کا سبب ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر وہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے چاہے دین کا پڑھا لکھا ہو یا چاہے دنیا کا پڑھا لکھا کس بندے کو پتہ نہیں کہ اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے مگر ٹیپ کھول دیتے ہیں پانی کی اور برش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو پانی گر رہا ہوتا ہے وہ کس کھاتے میں اب یہ بندہ ویسے انجینئر بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے مگر اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو یعنی پانی اللہ کی نعمت ہے use it do not abuse use it لیکن ہم اس کے پرواہ نہیں کرتے پانی ٹیپ میں جا رہا ہوتا ہے اور ہم اپنا برش کر رہے ہیں ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ اس کو بند کر دیں اتنی چھوٹی سی بات ہے تو اب اس کسبٹی پہ اپنے آپ کو ہر وقت تولنے کی کوشش کریں کہ میں اپنے علم پہ کتنا عمل کروں اگر دنیا میں ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے سمجھ لیں قیامت کے دن ہم جواب نہیں دے سکتے to cut the story short لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے چند باتیں جن کو ہم ٹھیک کر لیں تو زندگی کی بنیاد ٹھیک ہو جائے ترتیب ٹھیک ہو جائے ہماری زندگی کی ویتر ٹھیک ہو جائے گی ان میں پہلی بات اپنے علم کے اوپر عمل کرنا اور دوسری غلطی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہم اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے یہ جو نصیحتیں ہوتی ہیں نا چاہے ماں باپ کی ہوں چاہے پیر استاد کی ہوں یہ بڑوں کی نصیحتیں بیسیکلی ان کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ there is no shortcut to ٹو ایکسپیرینس تو بجائے اس کے کہ ہم سب کچھ جو ہے خود بھگتے اور پھر جا کے مت آئے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں ہمارے بڑے پہلے ہی بتا دیتے ایکسپیرینس بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایکسپیرینس بندے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کوتاہیاں کر چکا ہو اور اسے پتا ہو کہ اب میں نے یہ کوتاہیاں نہیں کرنی اس لیے فیکٹری میں بندہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کوئی ایکسپیرینس ورکر لے کے آؤ کیوں کہ وہ بہت کوتاہیاں کر چکا ہوگا اور اب اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کون سی کوتاہیاں نہیں کرنی دیکھیں نا ایک آدمی جب کام سیکھتے ہیں نا تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا ایک پہلو ہے وٹ ٹو ڈو کام کو سیکھنا کہ میں نے کام میں کیا کرنا ہے تو وٹ ٹو ڈو یہ ایک اسپیکٹ ہے اس کام کو سیکھنے کا ایک اور بھی زاویہ ہے ایسپیکٹ ہے وہ کون سا وٹ ناٹ ٹو ڈو میں نے کیا نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے یہ تو جلدی بندہ پتہ کر سکتا ہے ایکسپیرینس یعنی تھیوری کے ذریعے سے لیکن وٹ ناٹ ٹو ڈو یہ دکے کھا کے حاصل ہوتا تو تجربہ کار بندے کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ نہیں کرنا اس میں نقصان ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے تو ہمارے بڑے جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں وہ زندگی کا ایک راستہ گزار چکے ہوتے ہیں پچاس سال ساٹھ سال ستر سال گزار چکے ہیں اس تجربے کی روشنی میں وہ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ بیٹو یہ نہ کرو تمہارے لیے نقصان دے باتیں نہیں سنتے قرب قیامت کی نشانی کہ نبی علیہ السلام نے چار فرمایا کہ نوجوان اپنے دوست کو زیادہ محبوب رکھیں گے اور اپنے ماں باپ سے دور جائیں اور کئی جگہوں پر تو ایسا ہے کہ اپنے باپ سے ایسے نفرت کرتے ہیں جیسے باپ سے نفرت وہ جو باپ کے ساتھ ایک محبت تھی ایک تعلق تھا اس کے فائدہ اٹھاتے تھے وہ کنسپٹ ہی آج ختم ہوتا جا رہا ہے دو لڑکے آپس میں بات کر رہے تھے ایک نے کہا یار تمہارے ابو تین چار دفعہ ہاسپٹل جا چکے ہیں خیر تو ہے کہتے ہاں انہیں دو تین دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے بٹ وہ ریکور ہو جاتے ہیں آج پھر ہارٹ اٹیک ہوا تھا ہاسپٹل گئے I hope he will be able to make it this time اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے I hope he will be able to make it this time یہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کی سونے کی سیاہی سے لکھنے والی جو نصیحتیں ہوتی ہیں ان کو بھی پی پیچھے ڈال دیتے ہیں یہی بات نہیں ہے جی کہ ممبر و محراب سے سن کر اس پر عمل نہیں کرتے نہیں نہیں نہیں گھر میں سن کے کہاں عمل کرتے ہیں خامن بیوی کو منع کرتا ہے تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں سنتی ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو منع کرتا ہے بچہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں مانتے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے جو بحثیت قوم ہمارے اندر ڈیویلپ ہو چکی ہے اب اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے ہماری پرسنالٹی ایسی بن جائے کہ ہم اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے والے بن جب بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے والی صفت ہمارے اندر آئے گی نا پھر جمعہ کے دن ہم پہلے بیٹھے ہوں گے کہ بھئی ہم خیر کی باتیں سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے یہ اندر سے صفت ہی ختم ہوتی جا رہی ہم سننا نہیں چاہتے آج تو ہر بندہ سنانا چاہتا سننا نہیں چاہتا ہم نے دیکھا دو بندے آپس میں آرگومنٹ کر رہے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں یہ بھی بول رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں نہ یہ سن رہے ہیں اتنا پیشنس بھی ہمارے اندر نہیں کہ ہم کسی کی بات کو توجہ سے سن لیں تو بڑوں کی نصیحتوں پر عمل نہ کرنا اس کو اگنور کرنا یہ ہماری دوسری بڑی غلطی ہے نوجوان بس آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نئے نئے پلان بنا کے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یگ لیڈنگ دی یگ is like a blind leading the blind they can both fall the ditch دونوں گڑے میں جا گرے ان کی زندگی کے اونچ نیچ کا کیا پتا اور آگے بات کو بڑھائیں تو آج کل کا نوجوان بس کسی پر نظر پڑ گئی اور دیکھا کہ ذرا اچھا ٹھپا ہے بس ابو میں نے بس ادھر ہی شادی کرنی ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس تعلیم نہیں وہ تیرے ساتھ کمپیٹیبل نہیں فلاں نہیں فلان سنتے ہی ایک سودا سما گیا بس کرنا ہے کرتے ہیں پھر ساری زندگی روتے بھی ہیں بھگتتے بھی ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آج ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کیا کہ بڑوں کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں کئی دفعہ ان کی حکمت ہم بعد میں سمجھ میں آتی ہے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں ہمارا ویژن اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اتنا دور دیکھ سکیں لیکن ہمارے بڑے ہمارے ماں باپ ان کی نظر دور تک دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن بعد میں اگر سمجھ میں آیا تو اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چک گئی تھے تو پہلی غلطی کے علم پہ عمل نہیں کرتے اور دوسری غلطی کہ ہم اپنے بڑوں سے نصیحتیں اول تو سنتے نہیں اور اگر سنتے ہیں تو پھر اس پر عمل نہیں حالانکہ ہمیں تو یوں کہا گیا کہ کلمت الحکمت دولت المکمن حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے بھی ملے حاصل کر لینی چاہیے پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے چنانچہ امام زین العابدین رحمۃ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام باقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے پانچ لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا بلکہ راستہ چلتے ہوئے چند قدم ان کے ساتھ بھی نہ چلنا تو میں نے پوچھا کہ ابو اتنے برے ہیں وہ کہ ان کے ساتھ چند قدم بھی نہ چلنا ہاں کون کون سے پانچ بندے فرمایا بیٹے ایک تو جھوٹے سے دوستی نہ کرنا اس لیے کہ جھوٹا دوست دور کو قریب اور قریب کو دور ظاہر کرے گا اور تمہیں دھوکہ دے دے گا دوسرا فرمایا کہ بے وقوف سے دوستی نہ کرنا اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا الٹا نقصان پہنچا بیٹھے اور تیسری بات بے وفا سے دوستی نہ کرنا اس لیے کہ وہ تمہیں اس وقت دھوکہ دے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت تمہیں جنڈی دکھا جائے گا اور بیٹے فاسق سے دوستی نہ کرنا لیے کہ وہ تمہیں ایک لکمے سے بھی کم میں بیچ دے گا تو میں نے پوچھا کہ ابو ایک لکمے کے بدلے بیچنا تو سمجھ میں آتا ہے لکمے سے کم میں سے کیا مراد فرمایا لکمے کی امید پہ تمہیں بیچ دے گا جو خدا کا وفادار نہیں وہ تمہارا کیا وفادار ہے تو یعنی ہمارے اکابر اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کیا کرتے تھے اور بچے اس سے فائدہ اٹھایا کرتے آج یہ سلسلہ نہیں ہے کتنے مرد ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے نصیحت کی باتیں سمجھاتے ہیں نہیں جس گھر کے مرد اپنے اہل خانہ کو نیکی اور نصیحت کی بات نہیں سمجھاتے اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایسی خیر کی باتیں کریں تو اپنے بڑوں کی نصیحت سنتے نہیں سنتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ان کے ایکسپیرینس سے بینیفٹ نہیں لیتے تیسری بڑی کوتاہی اور غلطی کہ ہم اپنے گناہوں پہ استغفار نہیں کرتے گناہ کر لیتے ہیں مگر اس پہ جیسے استغفار کرنا چاہیے ہم گناہ پہ استغفار نہیں کرتے اور اس سے اللہ کی رحمتیں بہت ساری رک جاتی حدیث پاک میں آتا ہے تو با لم وجد فی صحیفت ہی استغفار کثیرہ قیامت کے دن جو اپنے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار کا عمل دیکھے گا اس بندے کو مبارک ہو یہ استفار ایسا مرے سینا حسن اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا کہتے حضرت بڑا گناگار ہوں کوئی مجھے عمل بتائیں تو میں استغفار کروں دوسرا بندہ آیا حضرت بارش نہیں ہو رہی کوئی عمل بتاؤ اللہ بارش عطا فرما دے تو میں استفار کروں ایک آدمی آیا حضرت بڑا غریب ہوں کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات اچھے کر دے مال دے دے تو میں استغفار کروں ایک آدمی آیا جی اولاد نرینا نہیں کوئی عمل بتا دیں تو میں استغفار کرو ایک آدمی آیا جی کہ میرا باغ ہے دعا کرو کہ اس دفعہ پھل اچھا لگے تو میں استغفار کروں ایک آدمی آیا جی بس دعا کرو میرے زمین ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ پانی دے دے چشمہ جاری کر دے تو میں استغفار کروں اب سننے والا بڑا حیران کہ حضرت یہ عجیب جنرک فارمولا آپ کے ہاتھ میں آ گیا جو آ رہا ہے اسی کو استغفار بتا رہے ہیں تو فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا اللہ کے قرآن سے یہ بتایا ہے قرآن مجید کی آیت ہے فقل تستورکم ان نو کا نا غفارا اللہ کے سامنے استغفار کرو وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو پہلے نے گناہوں کی معافی کا عمل پوچھا تھا میں نے استغفار بتایا فرمایا مدرارا تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا دوسرے نے بارش کا مسئلہ پوچھا تھا ویم دد کم بے اموال اور مال کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا تو غریب نے آ کے پوچھا تھا میں نے کہا استغفار کرو اللہ مال دے گا وہ بنی اور بیٹوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا اولاد نرینا والے کو میں نے کہا تھا استغفار کرو وجہ القم جنات اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغوں کے پھل عطا فرمائے گا میں نے باغ والے کو عمل بتایا وجہ الم انہارا اور تمہارے لیے زمین سے پانی کے چشمے جاری ایک استغفار کے اوپر اتنے فائدے ہمیں مل سکتے ہیں آج جسے دیکھو عملوں کے پاس بھاگا جا رہا ہے ادھر عملیات والے کے پاس ادھر عملیات والے کے پاس ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی استفار کیجئے اور وہ عامل لوگ اتنا بندے کو ڈرا دیتے ہیں لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے اور آگے سٹوری تو اپنے نفسے میں بنی ہوئی ہوتی ہے بیوی کہتی ہے ہاں دیکھا تمہاری بہن نے کچھ کیا ہوا ہے خامد کہتے دیکھا بس مجھے لگتا ہے کہ فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے قریبی رشتہ داریاں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ چھپی دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں تو ان آملوں کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے یہ پروفیشنل قسم کے لوگ اگر اس طرح لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر سکتے تو اپنی پریشانیاں دور نہ کر لیتے تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی آئے مرغا پھنسے کچھ دے ہماری گاڑی چلے تو جن کی گاڑی آپ کے جانے سے چلتی ہے وہ آپ کی گاڑی کیا چلائے گا خام خائم کے پاس جاتے ہیں اور بلکہ کئی لوگ تو بس لوگوں کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں جی لگتا ہے حضرت کسی نے ہمارے کاروبار کو باندھ دیا اب ایک مسلمان اور اس کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں جی کسی نے کاروبار کو باندھ دیا اب رزق تو اللہ دیتا ہے علی اللہ رزقها جو بھی زمین میں جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے اب رزق تو اللہ نے پہنچانا ہے اور ہم کہتے ہیں جی کسی نے رزق باندھ دیا چھوٹا خدا بنا لیا کسی نے جی میری بیٹی کا رشتہ باندھا ہوا کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا اللہ رب العزت کے اذن سے سب کام ہوتے ہیں ہم اس کو اپنے لیے اپنا خوش کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ان تمام پریشانیوں کا حل استغفار اور ایک نقطے کی بات اور بھی عرض کروں کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کو مصیبتوں سے بچاتے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبتوں سے عذابوں سے بچا دیتے سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں اے محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اور اللہ اس وقت تک بھی عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں اب بیٹی کا رشتہ نہ ہونا کتنا بڑا عذاب ہے نوجوان کو رزق کے لیے نوکری نہ ملنا کاروبار نہ چلنا کتنی بڑی مصیبت عذاب ہے عذاب نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم استغفار کرتے ہیں ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں ماں بیچاری پریشان ہوتی ہے ہم ابھی استغفار کے فوائد ہی نہیں سمجھ پائے تو بس کسرت کریں استغفار کی یعنی ایک تو ہوتا ہے نا صبح شام اللہ ربی من کل انکلے واتوب الیہ یہ تو پورا استغفار ہوا چلتے پھرتے بھی عورتیں گھر میں کھانا بناتے گھر میں جھاڑو دیتے آتے جاتے استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی لفظ کہتی رہیں گی تو استغفار میں شمار کر لیا جائے سوچتے ہیں جی کوئی عمل بتائیے تو اس سے بڑا عمل اور کیا ہے اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب نعمتیں جو گنوائیں یہ استغفار کے سبب سے ملتی ہے تو ہماری تیسری بڑی غلطی کیا کہ ہم کوتاہیاں کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں تو غلطیوں پہ بھی استغفار نہیں کریں حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بغیر غلطی کا بھی استغفار کریں بغیر غلطی کا بھی استغفار کریں اللہ اکبر کبیرہ یہ بات لمبی ہو جائے گی تو میں اپنی بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ استغفار بغیر غلطی کے بھی کرنا کیوں ضروری ہے وہ رحمت کا سبب بنتا ہے آپ کا بیٹا اگر کسی وقت آ کے آپ کو ایکسکیوز کر رہا ہو معافی مانگ رہا ہو امی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی حالانکہ غلطی اس نے نہ کی ہو تو پیار نہیں آتا پیارا نہیں لگتا یہ میرا کتنا پیارا بیٹا ہے استغفار کا معاملہ ایسا ہی تو تین باتیں علم پر عمل نہیں کرتے اپنے بڑوں کی نصیحتیں سنتے ہیں مگر ان کی پیروی نہیں کرتے اور تیسری بات اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کرتے اور چوتھی بات کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کا صحیح شکر ادا نہیں کرتی نعمتوں تو اس نے بے انتہا دی ہیں نا لیکن اس کی نعمتوں کا ہی ادا نہیں کرتا ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا یاد آتا ہے جب نعمت چلی جاتی ہے کسی نے کہا تھا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کرنا جب نعمت چھین لی گئی پھر اس پھر اس کا شکر ادا کرنا کہ کیا فائدہ نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کا شکر ادا کیجیے صحت نعمت ہے فراغت کا وقت نعمت ہے مال نعمت ہے یہ نعمتیں ہیں ہمارے پاس جوانی نعمت ہے ان نعمتوں کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں کتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں شکر ادا نہیں کر پاتے بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جس بندے کو اللہ نے اتنا دیا کہ اپنے گھر کے ساتھ چالیس فیملیز کو اور سپورٹ کر سکتے ہیں نا اس بندے سے کبھی پوچھیں جی سنائیں کام کاج کیسا ہے جی بس گزارا ہے اب اگر اتنا اللہ نے دیا ہے اور اس کے جواب میں ہم یوں کہتے ہیں کہ بس گزارا ہے اللہ کو اس پہ غصہ آئے گا یا نہیں یعنی خامد اگر اپنی بیوی پہ بے تحاشا خط کرتا ہو اور بیوی اس کی رپورٹ دے اپنی ماں کو کہ بس میں گزارا ہی کر رہی ہوں تو خامد کو کتنا غصہ آئے گا یہی حال ہمارا ہے اللہ کی نعمتیں اور ہم بس یہ گزارا ہے پتہ نہیں ہماری زبان کیوں چھوٹی ہو جاتی ہے ہمیں چاہیے تھا ہم کیوں کہتے اور جی مجھے تو اللہ نے اتنا دیا میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں میں اپنے مولا کا پھر بھی شکر ادا دیتا ہوں ہم کیوں نہیں کہتے کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو ہم بے قدروں کو ہماری اوقات سے بڑھ کر اپنی نعمتیں عطا کریں نعمت کا شکر ادا نہیں کر ترجمان سننا میں حضرت مولانا بد عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے ذرا توجہ کیجیے گا میں اپنی بات کو مکمل کر سمیٹنا چاہ رہا ہوں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا برس کا مریض تھا یہ جو سفید داغ ہو جاتے ہیں نا تو برس کا مریض تھا اور اس کے چہرے پہ برس کے ایسے نشان تھے کہ اس کا چہرہ بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا کراہت ہوتی تھی کام کاج بھی نہیں چلتا تھا ایک آدمی اس کے پاس آیا سن کہنے لگا سناؤ بھائی کیا حال ہے کیسا وقت گزر رہا ہے اس نے کہا کیا بتاؤں بیماری بھی ہے اور میں محفل میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں اور میرا کام کاروبار بھی نہیں تو بہت تنگی کا دن ہے اس نے اس کو دعا دی اللہ تیری بیماری کو بھی ٹھیک کر دے اور تجھے رزق بھی فراخ عطا کر اللہ تعالی نے اس بندے کی بیماری بھی ٹھیک کر دی اور اس کو ایک اونٹنی عطا کی اور اونٹنی سے کام اتنا بڑھا کہ وہ اونٹوں کے بڑے ریوڑ کا مالک بن گیا ٹ کی زندگی گزارنے لگا یہ بندہ دوسرے کے پاس گیا یہ بندہ جو تھا اس کے سر پہ بال نہیں تھے گنجا تھا اور کام کاروبار بھی نہیں چلتا تھا اس نے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال کہنے لگا جی کیا بتاؤں بس جہاں جاتا ہوں لوگوں کا لوگ تو بس مزاق ہی بنا لیتے ہیں میرا کام بھی نہیں چلتا تو بس بڑی پریشانی کا وقت گزار اس نے دعا دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بال عطا کر دیے بہترین پرسنالٹی اور اس کو ایک گائے دی اور گائے اتنی نسل اس کی بڑھی کہ یہ سینکڑوں کا مالک بن امیر آدمی وہ تیسرے کے پاس گیا تیسرا آدمی اندھا تھا سنا بھائی کیسے گزر رہی ہے میں کیا بتاؤں لوگوں سے مانگ کے روٹی کھاتا ہوں در در کے دھکے کھاتا ہوں لوگوں کے لیے تو فقط رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا جس کو اماں کہتا ہوں میں کبھی اس کی شکل کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھ سکا ابو کہتا ہوں جس کو اس کی بھی شکل نہیں دیکھ اس نے دعا دے دی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بنائی بھی ٹھیک کر دی اور اس کو ایک بکری دی بکری کی نسل اتنی بڑھی کہ یہ بکریوں کے بڑے ریوڑ کا مالک بن گئے بنی اسرائیل کے یہ تین آدمی اپنے اپنے وقت میں بڑے امیر نواب بن گئے جب پیسہ آتا ہے تو پھر انسان سہولت پسند ہو جاتا ہے محل بن گئے خوبصورت بیویاں آ گئیں نوکر چاکر آ گئے لائف کا سٹینڈرڈ اونچا ہو گیا خوب ٹھاٹ کی زندگی گزارنے لگے پھر دوست بھی بڑے آ جاتے ہیں دوست بھی بڑے بن جاتے ہیں بہت سال یہ اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں مزے لیتے رہے اور پلتے رہے ایک دن وہ بندہ وہ پہلے کے پاس آیا اور پہلے کو کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میں بہت محتاج ہوں حاجت مند ہوں ضرورت مند ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے آپ اللہ کے لیے دے دیں ایک وقت تھا آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا آج دیکھو کتنا کچھ اللہ نے دیا بس اس نے جب یہ سنا نا کہ ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو غصہ گیا کہنے لگا آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے بات کرنے کی تمیز نہیں خبردار میں تو یہ دھکے دے کے نکلوا دوں گا یہاں سے تو شروع سے امیر تھا تم سے پیسے مانگے ناراض ہونا شروع کر دیا جب ناراض ہونے لگا تو اس نے کہا بھائی آپ مجھ سے ناراض نہ ہو میں جا رہا ہوں بس آپ جیسے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا کر لو جی ایسی بیماری آئی کہ سب اونٹ کا ریوڑ ختم اور پھر وہی برس کی بیماری اسی حال میں یہ دوسرے کے پاس گیا محتاج ہوں فقیر ہوں آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے آپ اللہ کے نام پہ مجھے بھی دے دیں میری مدد کر دے ایک وقت تھا آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا آج بہت کچھ ہے او جب اس نے یہ بات کی تو اس کو بھی غصہ کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی بات کرتے میں نے درختوں سے جا کے پیسے توڑے ہیں میں ایسا بزنس مین ہوں میں نے ایسی ڈیل کی مجھے اتنا بچا میں نے فلان جگہ یہ ڈیل کی مجھے اتنا بچا میاں پسینے کی خون پسینے کی کمائی ہے میری تم کیسے یہ بات کر رہے ہو جب یہ ناراض ہونے لگا نا نے کہا بھائی ناراض نہ ہو اچھا میں جاتا ہوں آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر لو جی اس کی حالت پھر وہی ہوگی سب گائے بھی ختم اور سر کے بال بھی غائب جیسا تھا ویسا تھا یہ تیسرے کے پاس گیا اور تیسرے کو جا کے یہی الفاظ کہ میں بڑا محتاج ہوں ضرورت مند ہوں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کچھ دیں ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا آج اللہ نے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہنا اس بندے کی آنکھوں میں آنسو پوچھا کیا ہوا کہنے لگا یار تم نے بالکل سچ کہا ایک وقت تھا میں اندھا تھا میں در در کے دھکے کھایا کرتا تھا میں لوگوں سے مانگ کے ٹکڑے کھاتا تھا اور مجھے کوئی کچھ نہیں دیتا تھا اللہ کا کوئی بندہ آیا اس نے دعا دی میرے اللہ نے مجھے بینائی بھی دے دی اور مجھے اتنا مال دے دیا میاں آج اس اللہ کے نام پر تم اگر کہتے ہو نا کہ دو تو ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی ہزاروں بکریاں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ سب میرے مولا کی دین ہے تم چاہو تو جتنا اس میں سے چاہو لے جاؤ سننے والے نے کہا تمہیں مبارک ہو میں فرشتہ ہوں اللہ نے تین بندوں کے پاس بھیجا تھا اپنی نعمتیں دے کر ان میں سے دو اپنی اوقات کو بھول گئے تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا اللہ تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کر دے یہ بندہ تھا جس کو اللہ نے باقی زندگی میں بہت نعمتوں کی زندگی ادا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں گھر اللہ نے دیا نعمت ہے اولاد دی دی نعمت ہے اچھی بیوی دی نعمت ہے صحت دی نعمت ہے عزت دی نعمت ہے اللہ نے ہماری کوتاہیوں سے گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیے یہ اللہ کی نعمت ہے ہمیں اللہ نے رسوائیوں سے بچا لیا اللہ کی نعمت کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں مگر نعمت کی موجودگی میں شکر نہیں ادا کرتے آج تو حالت یہ ہے کہ بس بیوی سے پوچھو ایک سانس میں ایک گردان میں خامن کی برائیاں بتائے گی اور خامن سے پوچھو ایک سانس میں اپنی بیوی کی ناپسندیدگی کی کہانیاں سنائے جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے ناپسندیدہ ہے ہی کوئی نہ اچھا اب اگر یہ خامن مر گیا یہی بیوی بیٹھی رو رہی ہوگی بھئی رو کیوں رہی ہیں آپ تو کہتی تھی کہ اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے اور مصیبت میں رکھا ہوا ہے اور عذاب میں ہوں اور اچھے عذاب تمہارا ختم ہو گیا نہیں آخر میرے بچوں کا باپ تھا اور مجھے عزت دی ہوئی تھی اور مجھے کوئی بات تو نہیں کر سکتا تھا اور مجھے پریشانی تو نہیں ہوتی تھی میں تو بے سایہ ہو گئی ہوں اب اس کی قدر آنے لگ گئی اس کی کیا کیا خوبیاں تھیں اور بیوی مر جائے تو یہ آنسو بہا رہا ہے بھئی تم تو کہتے تھے کہ یہ کیا عذاب میں نے خرید لیا میرے گھر آ گئی اچھا جان چھوٹ گئی آخر جی میرے بچوں کی ماں تھی مجھے فکر نہیں ہوتی تھی میں کام کاروبار میں ہوتا تھا میری عزت اس نے رکھی ہوئی تھی میرا گھر سنبھالا ہوا اب بیوی کی خوبیاں یاد آنے لگ یہ خوبیاں ہمیں زندگی میں کیوں نہیں یاد آتی ہم زندگی میں کیوں نہیں قدر کرتے دوسرے بندے کی انگریزوں میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی مر جاتے ہیں نا تو اس کے لیے ایسے پھولوں کے بڑے بڑے گلدستے بنا کے لے جاتے ہیں منوں اور ٹنوں کے حساب سے اس کی قبر پہ پھول لاد دیتے ہیں تو اس پر کسی نے پوئم لکھی جس کا صرف ایک فکرہ ہم سے ریلیٹڈ ہے اس وقت وہ کہتے ہیں why do we wait a person die ہم کسی کو پھول پیش کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں کاش زندگی میں پھول پیش کرتے اس کو بھی خوشی ہوتی ہمیں بھی خوشی تو بھائی ہم نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں نعمتوں کی موجودگی میں ان کا شکر ادا کر لیں تو پہلی بات علم پہ عمل نہیں کرتے اپنے بڑوں کی نصیحتیں سنتے ہیں مگر اس سے عمل پیرا نہیں ہوتے اور اپنی کوتاہیوں غلطی گناہوں پر استغفار نہیں کرتے اور چوتھی بات اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور پانچویں اور آخری بات کہ اپنے ہاتھوں سے میتوں کو دفن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہونے والا ہے ہم اپنے کندھوں پہ کتنے جنازے لے کر گئے ہے آج ہماری ایسی حالت کے دل میں پکا یقین ہو کہ ہم بھی ایک دن جائیں گے یاد ہی نہیں ہوتا قبرستان سے باہر قدم رکھا پھر وہی دنیا تو ہم میت سے سبق نہیں لیتے عبرت نہیں سیکھتے ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ہم سائے تھے سامنے والے تو ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بچوں دیکھو کتنا بڑا حادثہ ہوا تمہارے دوست کی والدہ فوت ہو گئی اب چالیس دن تک گھر میں کوئی کیبل ٹی وی یہ تماشا نہیں چلے گا تو میں نے بچوں کو اس پر راضی کر لیا وہ مطمئن ہو گئے کہنے لگے ابھی تیسرا دن نہیں ہوا تھا کہ اسی گھر سے ٹیبل ٹی وی کی آواز آنے لگی وہ اپنی ماں کو دفن کر کے آئے ہیں تین دن بھی نہیں گزرے تین دن کے بعد پھر وہی تماشے جو نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفن کر کے آئے اور پھر نصیحت نہ پکڑے اس سے زیادہ بدبخت دنیا میں کون ہے ماں کو دفن کر کے آتے ہیں زندگی کی ترتیب نہیں بدلتی نہیں سمجھ کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے وہاں مست ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں اللہ نے مال دے دیا اولاد دے دی بس اللہ کی نعمتوں میں مست ہیں چوبیس گھنٹے لگے ہوئے ہیں اپنی شہوتوں کو پورا کرنے میں مزے اڑانے میں مزے اڑاؤ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی کتنے مزے اڑا لیں گے یاد رکھیں لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی آج یہ تھوڑی دن کے موج ملے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے دیا تو اگر ہم ان پانچ نصیحتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو زندگی کی ترتیب ہی سیدھی ہو جائے گی آپ دیکھیں جو غلطیاں میں نظر آتی ہیں نا آٹومیٹیکلی ریکٹیفائی ہو جائیں گی اچھی ہو جائیں گی تو یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ اس کو یاد کر لیجئے اور آپ اگر گھر میں بڑے ہیں یا آپ کا کوئی دوست آپ سے پوچھتا ہے جی کوئی نصیحت کر دیں تو یہ باتیں ایک دوسرے کو کہیں سمجھائیں اللہ تعالی ہماری زندگی میں جو کمی کو تائیاں ہیں ان کو دور کر دے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی اس محفل میں آپ حضرات اپنا وقت پارے کر کے تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرما کر اس کو دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے ان تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے تاکہ ہم دعا کریں آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ اللہ ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے امبر امبرو اد لٹائے ہے تیری یاد جمیل امبر ہو اد لٹائے ہے تیری یاد جمیل ایک خوشبو سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ گویا کونے کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ گویا کون کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ کہ ساک ایک اتنے آزائے پائے ہے تیرے نام کے ساتھ اللہ ہے تیرا ذکر حلاوت میں ایسا کہ زبان اتنے آزائے پائے ہیں تیرے نام کے ساتھ خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ حجر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ اللہ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر دل کی ظلمت کو مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ سوئی قسمت کو جگائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العال وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے وہ کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ یہاں بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما آفیت والا برکت والا حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما اے اللہ عزتوں کی روزی نصیب فرما عزتوں کی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہر پریشانی مصیبت سے محفوظ فرما اے اللہ ہر قسم کی مصیبت اے اللہ ہر قسم کے اوپر اثر سے بھی محفوظ فرما دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما جو غلطیاں کو تاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما اے اللہ جتنے بھی احباب مرد ہیں یا مستورات موجود ہیں سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما اے مولا ہمیں ذلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اے اللہ نفس شیطان کے مکر و سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما میرے مولا ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما اے مدارے سے عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما یہاں اللہ اللہ کی ان خواہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے والی زندگی کو فرما جس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما جن کی ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما میرے مولا دور فرما ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما ہمارے والدین عزیز اکار مشائف جو دنیا سے رخصت فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درا جات عطا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما اے اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہمیں سب خیریں عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ تھا فرما اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ مہربانی فرما دیجیے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے ہمارے دامن بھر دیجیے اے اللہ ہم آپ کی ایک ایک نعمت کے محتاج ہیں میرے مولا ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما اے اللہ ہم نے آپ کی کتنی نعمتوں کی نہ قدری کی بے قدری کی اے اللہ ہم بے قدروں کو پھر بھی آپ نے نعمتیں عطا فرمائی اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم قبلینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین